اور اگر ہم تمہیں دکھا دیں کچھ اس میں سے جو انہیں ودا دے رہے ہیں یا تمہیں پہلے ہی اپنی پاس بلا لیں بہرحال انہیں ہماری طرف پلٹ کر انہیں پھر اللہ گواہ ہے ان کے کاموں پر